قریش کی تیاریاں وہ کفار قریش جنہوں نے تک صحابہ کرام کا پیچھا کیا تھا اور اسلام کی دشمنی جن کی گٹی میں پڑی تھی مدینے میں پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کو بھلا چین سے کس طرح بیٹھنے دیتے انہوں نے سازشیں اور مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اپنے جاسوس قریش نے مدینہ میں بھیج دیے تھے جو مسلمانوں کی نقل و حرکت کی اطلاعیں مکہ بھیجتے رہے کفار قریش ہجرت نبوی کے بعد یہ سمجھتے تھے کہ ان کے شہر مکہ میں مسلمان بے سہارا ہو کر رہ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی ہیں محمد ابن عبداللہ ان لوگوں میں سرفروشی اور ایثار کی روح پھونکی تھی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہی یہاں سے چلے گئے تو یہ بیچارے اب کس کے بلبوتے پر ہماری سختیوں کا مقابلہ کریں گے سردار ہی نہ رہا تو اس کی فوج کب تک پاؤں جمائے رہے گی مگر ان کی توقعات غلط ثابت ہوئیں بہت سے مسلمان تو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ مدینہ چلے آئے اور ہجرت کے مقدس فریضے کی ادائیگی میں انہوں نے گھر بار مال و دولت یہاں تک کہ بیوی بچوں اور عزیزوں تک کی پرواہ نہ کی اور اللہ کی راہ میں ہر قربانی اور ہر اثار کو خوشی سے گوارا کر لیا کوئی تعلق اس نیک کام سے انہیں باز نہ رکھ سکا ہر تعلق کو توڑ کر اور ہر چیز کو چھوڑ کر وہ گھر سے چل پڑے جو مسلمان مکہ میں رہ گئے انہوں نے انتہائی استقامت پامردی اور سبات عزم کا ثبوت دیا کفار ان کو مارتے پیٹتے قید کی تکلیف دیتے گرم پتھروں اور آتشی لوہوں سے جسموں کو داغتے مگر صحابہ کرام کا جوش ایمانی کسی طرح کم نہ ہوتا بلکہ رسانیوں اور جفا کوشیوں سے یہ جذبہ تیز تر ہو جاتا صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور قالق کائنات کے پرستار تھے خود ذات رسالت معاب نے ان میں یہ یقین پیدا کر دیا تھا کہ محمد چاہے تمہارے ساتھ رہیں یا نہ رہیں یہاں تک کہ وہ دنیا ہی سے اٹھ جائیں پھر بھی تمہارے جوش ایمانی میں کمی نہ آنی چاہیے اس لیے کہ تم خدا کے پوجنے والے ہو اور خدا ہی قیوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اس ثبات و استقامت کو دیکھ کر کافروں کو بڑی جھنجھلاہٹ آتی کہ اسلام کی لگن تو ہجرت کے بعد بھی کم نہیں ہوئی جو مسلمان مکہ میں رہ گئے ان کے جوش ایمان اور ذوق یقین کا وہی عالم ہے مدینہ سے کفار قریش کے پاس اطلاعیں آتی کہ مدینہ میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے ہجرت سے پہلے ہی بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور ہجرت کے بعد تو یہ رفتار اور زیادہ ہو گئی قبیلے کے قبیلے مسلمان ہوتے چلے جاتے ہیں یہود اور ان کے زیر اثر کچھ لوگ اس سعادت سے اب تک محروم ہیں ورنہ اوس و قدرج کے گھر گھر اسلام کا اجالا پہنچ چکا ہے اور ثنا دید مدینہ اور ایان انصار اللہ رسول کی اطاعت کا قلادہ اپنی گردنوں میں ڈال چکے ہیں ان قبروں نے کفار قریش کو غزب ناک بنا دیا وہ سراسی ماں سے ہو گئے توقع کے خلاف جب کوئی بات ظہور میں آتی ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے مشورہ بلکہ فیصلہ ہوا کہ مدینہ میں اپنے ان دشمنوں کو ہم چین سے نہ بیٹھنے دیں گے اگر ان کو محلت مل گئی اور ہماری طرف سے مزاحمت نہ ہوئی تو سارے رب پر اسلام چھا جائے گا ہمارے معبودوں کی خدائی ختم ہو جائے گی اور ہماری خاندانی عظمت کاکت میں مل جائے گی یہ ذلت کسی طرح گوارا نہیں کی جا سکتی قریش کی نسلی عزت کو ہر قیمت پر بچایا جائے گا اور وہ بت جو صدیوں سے ہماری مشکلیں دور کرتے رہے ان کی بڑائی کو ہم کسی طرح نیچا نہ ہونے دیں گے ابھی ہمارے پاس طاقت ہے زور ہے غلبہ ہے آدمیوں کی کثرت روپیے پیسے کی بہتات اور ہتھیاروں کی فراوانی ہے قبائل عرب ہماری عزت کرتے ہیں بادیا نشی ہمیں سردار مانتے ہیں کعبے کی تولیت ہمارے ہاتھ میں ہے سنا سے لے کر طائف تک ہماری سیادت تسلیم کی جاتی ہے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوئی ان کا زور اس نوبت پر توڑا جا سکتا ہے قریش نے مدینہ کے سب سے بڑے رئیس عبداللہ بن ابئی کے پاس سفارت بھیجی کہ یا تو تم خود ہمت کر کے محمد کو قتل کرا دو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم قریش پوری قوت کے ساتھ تم پر حملہ کر کے تمہاری قوم کا صفایا کر دیں گے ایک طرف تو قریش نے رسول اللہ کے قتل کے لیے عبداللہ بن ابئی کو بھارا بلکہ دھمکی دی اور دوسری طرف ان کے نوجوانوں کی ٹولیاں مدینے کے آس پاس گشت لگانے لگی انصار کی چراگاہوں کو یہ لوگ تباہ کر ڈالتے نقلستانوں کو کاٹ دیتے اور مدنی چرواہوں سے بکریاں چھین لے جاتے قریش اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہتے تھے کہ ان میں طاقت ہوگی تو ہماری چھیڑ چھاڑ کا ضرور جواب دیں گے اور ہوتے ہوتے لڑائی کی نوبت آ جائے گی مدینہ سے باہر مسلمانوں کا کوئی اثر نہیں ہے تمام لوگ ہمارا ساتھ دیں گے مسلمانوں کو ایک ہی جھڑپ میں پیس کر رکھ دیں گے قریش کے اونچے ہتھیار بھی بیکار ثابت ہوئے تو انہوں نے مدینے پر حملے کی تیاری کا ارادہ کر لیا وہ مدینہ پر پوری قوت کے ساتھ فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے تھے مگر اس کام کے لیے ساز و سامان اور مصارف کی ضرورت تھی دوسروں کے شہر پر چڑھ کر جانا کھیل نہیں تھا یہ جنگ ان کی خاندانی لڑائیوں اور قبائلی خانہ جنگیوں سے بالکل مختلف تھی جنگ کے مصارف کے لیے انہوں نے یہ تدبیر سوچی کہ اب کی بار جو تجارتی قافلہ مال و اسباب لے کر جائے اس کی قیمت جنگی مصارف میں لگنی چاہیے اس طرح ساری قوم جنگ میں شریک ہو جائے گی اور کسی ایک قبیلے پر بار نہ پڑے گا اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سنادید قریش نے پرجوش تقریریں کی لوگوں کو امداد کے لیے ابھارا کہ بھائیو یہ قوم اور وطن کی عزت کا معاملہ ہے ہمارے لیے اس سے زیادہ نازک گڑی پھر نہ آئے گی مسلمانوں کے زور کو نہ توڑا گیا تو یہ لوگ قوت پا کر خود ہمارا صفایا کر دیں گے کیا ہم اس دن کے دیکھنے کے لیے زندہ رہیں گے جب ان مسلمانوں کے ہاتھوں حبل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوں گے ہماری تلواروں نے ہمیشہ عظمت قریش کی حفاظت کی ہے ہم نے سینوں پر زخم کھا کر بھی قوم کے وقار کو نیچا نہیں ہونے دیا قریش فساد کے بادشاہ تھے آتش پشا تقریریں کرنی انہیں خوب آتی تھی وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جنگ کے لیے اپنی قوم کو کن الفاظ میں ابھارا جاتا ہے اور کس انداز کا جملہ ان کی رگ حمیت پر نشتر لگا سکتا ہے مکہ کی تمام آبادی نے اپنا سب کچھ اس تجارتی قافلے کی نظر کر دیا بیوار نادار عورتوں تک نے اپنا پسنداز تجارت میں لگا دیا یہ قافلہ اس عزم کے ساتھ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا کہ بس ہم ذرا شام سے لوٹ کر آ جائیں پھر ہم نہیں یا محمد اور ان کے ساتھ ہی نہیں اتنی زور کی لڑائی ہوگی اور ایسے گمسان کرن پڑے گا کہ عرب کی زمین دہل جائے گی اب تک ہم مسلمانوں کو انفرادی طور پر ستاتے رہے مگر اب ان سے ساری قوم ایک دل ہو کر جنگ کرے گی ہماری تلواریں مسلمانوں کو بتا دیں گی کہ قریش کی خاندانی عظمت سے کھیلنا مذاق نہیں ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے خطاب کے فرزند اور ابو طالب کے بیٹوں کی لاشیں زمین پر تڑپتی ہوں گی ان نادان انصار کو بھی اسلام دوستی کا سلا مل جائے گا بڑے آئے ہمارے دشمنوں کے پناہ دینے والے قریش کا تجارتی قافلہ روانہ ہو چکا تو انہی دنوں میں مکے میں یہ افا پھیل گئی کہ مسلمان کاروان تجارت لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل دیے ہیں اور کسی منزل پر ہمارے قافلے سے ان کا تصادم ہو جائے گا اس قبر کا مشہور ہونا تھا کہ کفار قریش کے غیظ و غضب کا طوفان جوش میں آ گیا انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ مسلمانوں کو قافلے پر حملہ کرنے کا ہم موقع نہیں دیں گے ہم خود مسلمانوں سے جا کر گد جائیں گے اور ان کی تلواریں نیام سے نکلنے بھی نہ پائیں گی کہ ہماری آبدار شمشیریں ان پر ٹوٹ پڑیں گی ہمارے قافلے پر حملہ ہماری غیرت کے خلاف کھلا ہوا چیلنج ہے اس کا پوری قوت سے جواب دیں گے حملے کی پہل ہماری طرف سے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو حضور نے صحابہ کرام کو جمع کیا سب لوگ ایک آواز پر اکٹھا ہو گئے ان میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی ہجرت نبوی کے بعد اتنا بڑا اجتماع آج تک نہ ہوا تھا حضور نے صحابہ کے مجمع کے سامنے صورتحال بیان فرمائی اس کے جواب میں ابو بکر اور دوسرے صحابہ نے انتہائی پرجوش تقریریں کی اور تقریروں میں اپنے عزم و یقین و ایمان اور اسلام کے لیے ہر قربانی اور اثار کا اظہار کیا گیا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مہاجرین اللہ کے دین کی حفاظت کے خاطر موت سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں ان کے دل میں نہ کسی قسم کا خوف ہے اور نہ کسی طرح کی جھجک مارے کا آرائی ہوگی تو یہ جانسار برچھیوں اور تلواروں کے زخم کھا کر داد شجاعت دیں گے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹیں گے نہیں خون کے ہر قطرے سے یہ حق پرست اللہ کی ربوبیت کی شہادت دیں گے مہاجرین تقریریں کر رہے تھے مگر حضور بار بار انصار کی طرف دیکھتے تھے انصار اس لیے خاموش تھے کہ مہاجرین جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی ہمارا خیال ہے یہ ہمارے دلوں کی ترجمانی ہو رہی ہے مہاجرین سے ہم انصار کسی طرح پیچھے نہ رہیں گے مگر جب انصار نے محسوس کیا کہ سرور کائنات ان کی زبان سے ان کے ارادوں کا حال سننا چاہتے ہیں تو قبیل قدرج کے سردار حضرت سعد بن ماس کھڑے ہوئے اور انتہائی پرجوش مگر پورے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا کیا حضور کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے اس خدا کی قسم جس نے حضور کو نبی بنایا آپ حکم دیں تو ہم دریا میں کود پڑے دشمنوں کے مقابلے میں آنا ہمیں گرا نہیں گزرتا ہم انصار میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا حضور جہاں چاہیں ہمیں لے چلے سات بن ماس تقریر کر چکے تو مقداد کھڑے ہوئے حضور ہم حضرت موسا کی قوم کی طرح ہرگز نہ کہیں گے آپ اور آپ کا خدا جنگ کریں ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھا کریں گے ہم انصار تو حضور کے سامنے آ کر عقب میں جا کر اور دائیں بائیں کھڑے ہو کر لڑیں گے انصار کی پرجوش تقریریں سن کر حضور کا چہرے مبارک خوشی سے چمک اٹھا حضور کی مسرت کو انصار اور مہاجرین اچھی طرح محسوس کر رہے تھے وہ لوگ بھی خوش اور مطمئن تھے کہ غلاموں کی عرض داشت آقا نے قبول کر لی جب انصار جنگ کے لیے حضور سے بیعت کر رہے تھے تو اسد بن زرارہ نے اٹھ کر کہا ایوہ الاقوان یہ بھی معلوم ہے کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو یہ عرب و عجم اور جن و ان سے اعلان جنگ ہے حضرت اسد بن زرارہ نے بظاہر بہت ڈرا دینے والی بات کہی تھی انصار کی جگہ کم ہمت لوگ ہوتے تو سوچ میں پڑ جاتے جان کا خوف مسلحتوں کی آڑ ڈھونڈنے لگتے دبی ہوئی سے ڈپلومیٹک قسم کا جواب دیا جاتا مگر یہ انصار رسول تھے یہ اپنی جانے اللہ کے ہاتھ بیچ چکے تھے رسول کے حکم کے بعد تعمل کرنا اور اس کی تعمیل کے لیے ہیلے ڈھونڈنا ان کے مذہب میں منافقت تھی وہ سب ایک زبان ہو کر بولے ہاں ہاں ہم اسی پر بیعت کرتے ہیں رمضان المبارک کی بارہ تاریخ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً تین سو جانساروں کو ساتھ لے کر مدینے سے روانہ ہوئے آبادی سے کوئی ایک کوس کی مسافت طے کرنے کے بعد حضور نے سپاہیوں پر نگاہ انتخاب ڈالی ان میں جن کی چھوٹی عمر تھی ان کو مدینہ لوٹا دیا گیا عمیر بن ابی وقاص کم سن تھے شوق شہادت اور جذب جہاد ان کو یہاں لے آیا تھا یہ منظر دیکھ کر کہ بچوں کو مدینہ واپس کیا جا رہا ہے وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تاکہ بڑی عمر کے لوگوں میں ان کا قد پست نظر نہ آئے اور انہیں لوٹا نہ دیا جائے حضور نے ان سے واپس ہونے کے لیے ارشاد فرمایا تو وہ بے ساختہ رو پڑے اور رحمت اللہ جنگ کے لیے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی سعد ان کے بڑے بھائی تھے انہوں نے جوش میں کم سن بھائی کے گلے میں تلوار ڈال دی عمیر کی آنکھوں میں یا تو آنسو جھل ملا رہے تھے اور اب حضور نے عسکر اسلام میں شامل ہونے کی اجازت جو مرحمت فرمائی تو ان کے چہرے پر مسرت رقص کرنے لگی عارضی خوشی کے اثر سے گلاب بن گئے پیشانی پر کہکشاں چمکنے لگی فرت شوق سے دل اچھلنے لگا جوش ایمانی عمیر کو ابھارتا تھا کہ اسلامی فوج کی اور سب سے کم سن سپاہی اپنی تقدیر پر ناز کر کہ تو اس جنگ میں اللہ رسول کی طرف سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے جو اسلام کا دباچہ ہے حق و باطل کی اس پہلی مارک کا آرائی میں شرکت تجھے مبارک ہو زندہ رہا تو بھی کامیاب ہوگا اور شہید ہو گیا پھر بھی کامیابی تیرے ساتھ رہے گی جنگ بدر کمسنوں کو چھانٹ دینے اور فوج کا جائزہ لینے کے بعد سپاہیوں کی تعداد تین سو تیرہ رہ گئی جن میں ساٹھ مہاجر تھے اور باقی تعداد انصار کی تھی مدینہ سے شام کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس پر سرفروش مجاہدوں کا لشکر روانہ ہوا دنیا کی نگاہ نے بڑے بڑے جرار لشکر دیکھے سبار افتار گھوڑے زرہیں قود چار آئینہ تلواریں ڈھالیں نیزے برچے اور وہ سب کچھ جس سے دشمن کی فوج کا قلعہ قما کیا جا سکتا ہے لشکر کے ساتھ رسد کا سامان قیمے ڈیرے شامیانے نوبت و نقارے مگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی فوج تھی ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلواریں اور پھٹی ہوئی ایک ایک سواری پر دو دو تین تین مجاہد سوار تھے رسد کی جگہ اللہ کا نام تھا بہت سے بہت چند تھیلے ستو اور کھجور کے ہوں گے ظاہری ساز و سامان ان کے پاس ایمان کی قوت اور اسلام کا جوش تھا گھروں سے یہ لوگ اس بات کا عزم کر کے چلے تھے کہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے کافر ہو ہو تو تو شمشیر پہ کرتا ہے ہے بھروسہ مومن بے تیغ بھی لڑتا سپاہی ان مجاہدین کو صرف اپنے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور یہی اعتماد یقین اور ایمان انہیں موت کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے جا رہا تھا ان کے دل میں خدا کے سوا اور کسی کا خوف نہ تھا جب سے اللہ کا ڈر ان کے دل میں آیا اور سب ڈر تمام دہشتیں اور سارے وسوسے دل سے نکل گئے تکبیریں پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے نماز کا وقت ہو جاتا تو خدا کے سامنے انتہائی قشیت و قزو کے ساتھ جھک جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام پیشوا اور امیر لشکر تھے حضور کی میت پر ان کی قسمت ناس کر رہی تھی کہ اے چرواہو تم کو زمین و آسمان مبارکباد دے رہے ہیں آسمانوں سے تمہارے نام سلام آ رہے ہیں فقر موجودات کے ساتھ ہم سفر ہونا ہی بہت بڑی سعادت اور نیکی ہے اور یہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بادیا پیمائی ہو رہی ہے فوج کی کمان خود سید الانبیاء کے ہاتھ میں ہے خوش قسمتی اور فیروز مندی کی یہ معراج ہے کفار قریش پوری تیاری اور بڑے ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے ایک ہزار سے کچھ اوپر ان کی تعداد تھی ہتھیاروں سواریوں اور رسد کے سامان کی بہتات تھی قریش کے تمام رئیس بنف سے نفیس شریک تھے ابو لہب بیماری کی سبب نہ آ سکا تو اس نے اپنی جگہ ایک بہادر آدمی کو لڑنے کے لیے بھیج دیا بن ربی فوج قریش کی سپہ سالاری کر رہا تھا مدینہ سے تقریباً اسی میل کے فاصلے پر بدر واقع ہے یہ مقام شام کے راستے میں پڑتا ہے قریش جب یہاں پہنچے تو انہیں پتا لگا کہ تجارتی قافلہ جس کا امیر ابو سفیان تھا سلامتی کے ساتھ نواہ مدینہ سے نکل گیا اور اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا مسلمان مدینہ سے منزلوں دور جا کر ان کے قافلے کا پیچھا کرنے سے رہے اس لیے زہر اور ادی کے قبیلوں کے رئیسوں نے کہا کہ ہم اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے چلے تھے قافلہ صحیح سلامت شام کی طرف کوچ کر گیا تو ہمیں بھی مکہ کو لوٹ جانا چاہیے مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا کسی طرح مناسب نہیں مگر ابو جہل نے کسی کا کہا نہ مانا وہ اپنی ضد پر قائم رہا اتبار امیہ تک کچھ نرم پڑ گئے لیکن ابو جہل کی شکاوت یہاں پہنچ کر سخت تر ہوتی چلی گئی وہ دشمن اسلام بولا کہ مکہ کا یوں ہی لڑے بڑے بغیر کالی ہاتھ لوٹ جانا بزدلی اور کم ہمتی ہے قافلہ چلا گیا تو کیا ہوا ہمارے دشمن مسلمان تو موجود ہیں ان لوگوں کی موجودگی عرب کے لیے سب سے بڑا قطرہ ہے جب ادھر آئے ہیں تو آؤ اس قطرے اور فتنے کو بھی مٹاتے چلے قریش پہلے سے بدر پہنچ چکے تھے اور مضبوط اور محفوظ مورچوں پر ان کا قبضہ ہو چکا تھا رات کا وقت تھا صحابہ کرام کرتے ہوئے آئے تھے رات کو سب نے آرام کیا مسلمانوں کے اس پورے لشکر میں بس ایک ذات بیدار تھی اور وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی حضور رات بھر اپنے خدا کے آگے سر بسجود اور مصروف دعا رہے سب سو رہے تھے اور سرکار دو عالم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اپنا دکھ درد رحمت اللہ عالمین نے رب العالمین کی بار گاہ میں رات کا دھندلکا جنگل دشمنوں کے حملے کا خطرہ اور اس عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اور آپ کی دعائیں قبولیت نثار ہو گئیں باب جابت جھوم جھوم اور کانپ کانپ گیا عرش کے کنگرے ہلنے لگے زمین کی تنابیں آسمان کا شامیانہ لرز لرز گیا کون کہہ سکتا ہے کہ بندے نے اپنے معبود سے قلوت میں کیا کہا اور ادھر سے کیا جواب ملا جس کا دل ذرا سی گرانی محسوس کرے اور جبرائیل امین تسلی کے لیے فوراً حاضر ہو کر عرض کرے کیا آپ کے خدا نے پیغام بھیجا ہے اور آج جب وہ خود گڑ گڑا رہا ہو اس کی پیشانی اللہ کی جناب میں کا کالود ہو رہی ہو تو ایسے عالم میں نہ جانے ادھر سے کیا پیام آئے ہوں گے یہی وہ بزم سرور قلوت ہے کہ جبرائیل امی راہم قبر مدینہ سے بدر تک کا راستہ بہت ہی دشوار گزار گھاٹیوں سے ہو کر گزرتا مگر بدر کے آس پاس کی زمین ہموار تھی کہیں کہیں ٹیلا بھی تھا اسی میدان کے کنارے پر صحابہ کرام نے حضور کے لیے چھپر کا ایک سائبان بنا دیا سات دن ماز عریش کے نیچے ننگی تلوار سونت کر حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے اس عزم کے ساتھ تھے کہ جان دے دوں گا مگر حضور پر آنچ نہ آنے دوں گا صبح نماز کے بعد رسول اللہ نے جہاد کے لیے واض و ارشاد فرما کر جان اثاروں کے قلوب کو گرما دیا ایک ایک لفظ پر سرفروش مجاہد اچھل اچھل پڑتے اس کے بعد جنگ کے لیے صف آرائی ہوئی حضور نے خود صفیں درست کرائی دست مبارک میں کھجور کی ایک شاخ تھی اور اس کے اشارے سے صفوں کو سیدھی کرنے کا حکم دے رہے تھے سودا ابن جو ایک خوش صحابی تھے اتفاقن ان کے قدم صف کی حد سے آگے نکل گئے اور ان کے مقام کی صف ٹیڑھی ہو گئی حضور نے چھڑی سے ان کے سینے کو ٹھکا دیا کہ دوسروں کی طرح صف مان کر سیدھے کھڑے رہو سودا نے اس پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ خدا تعالی نے آپ کو حق و صداقت پر مبوض فرمایا اور انصاف کرنے کے لیے آپ دنیا میں آئے میرے سینے پر آپ نے چھڑی کی جو ضرب لگائی اس کا میں انتقام لوں گا حضور نے سینے سے چادر ہٹا دی اور فرمایا اے سودا قصاص لے سودا کی اس درخواست پر تمام صحابہ حیران اور پریشان تھے کہ اس شخص کو آج کیا ہو گیا مکہ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان دینے کے ارادے سے چلا تھا اور یہاں آ کر چھڑی کے ذرا سے ٹھوکے کا ذات رسالت ماپ سے انتقام اور قصاص چاہتا ہے کسی کسی صحابی نے غزب ناک ہو کر تلوار کی مونٹ پر ہاتھ رکھ لیا کہ حضور نے قشم آلود تیوروں سے ذرا بھی اشارہ فرمایا تو سودا کسر اڑا دوں گا حضور کا بند کھلنا ہی تھا کہ سودا نے بڑھ کر سینے مبارک کو عقیدت کے ساتھ چوم لیا حضور نے قصاص نہ لینے کا سبب پوچھا تو سودا نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا آخری وقت ہے گھڑی دو گھڑی کی بات ہے اور میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں گا میں نے چاہا کہ زندگی کے آخری دور میں حضور کے جسم مبارک سے اپنا بدن مس کر لوں حضور نے اس کے لیے دعائے خیر فرمائی اور تمام صحابہ حضرت سودا کے اس جواب سے خوش ہو گئے ان کے غصے ٹھنڈے پڑ گئے جیسے کسی نے آگ پر ایک بار کی برف کی سل رکھ دی بعض نے تو دل ہی دل میں سودا کی شوقی عقیدت کی داد بھی دی جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ پہلے کفار قریش کے بہادر میدان میں آ کر مبارس طلب ہوئے ادھر سے انصار پرجوش انداز میں پہنچے کافروں نے کہا کہ انصار کار ہمارا کیا جوڑ ہمارے مقابلے کے لیے تو حمزہ عمر اور علی کو بھیجو اس پر مہاجرین میں سے چند بہادر میدان کارزار میں آئے لڑائی شروع ہوئی حضور اللہ کی بار گاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا فرمانے لگے بار لاہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے آج پورا کر محبت اور استغراق کا یہ عالم تھا کہ دعا مانگنے میں رضا مبارک دوش مقدس سے نیچے گر گر پڑتی پھر حضور نے سجدہ کیا اور سجدے میں سر رکھ کر بولے خدایا یہ چند نفوس اگر مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیری پرستش نہ ہوگی یہ دعا حقیقت میں ناز ابدیت تھا اس کے اسرار محمد اور محمد کا خدا ہی جانتے ہیں اللہ کی راہ میں یہ جنگ ہو رہی تھی اللہ کا رسول دعا مانگ رہا تھا اور اللہ ہی نے اپنے رسول کی زبان سے اس دعا کے الفاظ کہلوائے ہم تو بس اتنا ہی اور سمجھ سکتے ہیں اس نازک حقیقت کی شرح کا کی تو کیا و بیان قدس بھی نہیں کر سکتے دونوں طرف سے کا آرائی ہو رہی تھی کفار قریش نے جاہلی عصبیت کا خوب خوب مظاہرہ کیا ایک ایک کافر کٹ کٹ کر لڑا کفر نے تہور اور بے باکی کی صورت اختیار کر لی کافر تو حبل کی جے پکار پکار کر تلوار چلاتے ان میں بہت سے تجربہ کار تیغزن اور بہادر نوجوان تھے آج وہ طے کر کے میدان جنگ میں اترے تھے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر رہیں گے چاہے اس میں ہماری جانے کیوں نہ چلی جائیں وہ زخم کھا کھا کر بھی بڑھنے کی کوشش کرتے ایک مرتا تو دوسرا اس کی جگہ آ جاتا آدمیوں کی ان کے پاس کمی نہ تھی ہتھیار بھی کثرت سے تھے کسی کے ہاتھ میں تلوار ٹوٹ جاتی تو اس سے جوہردار شمشیر اسے مل جاتی حق و باطل اور کفر و اسلام کا یہ پہلا مارکا تھا کفار اچھی طرح جانتے تھے کہ اس پہلی میں زیر ہو گئے تو ہماری بہادری اور ناموری کی ساکھ باقی نہ رہے گی ہماری ہوا اکھڑ جائے گی اور نوجوانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے آج خوب جم کر لڑنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے سپاہی تعداد میں بہت کم ہے اصلاح کا بھی ان کے پاس تھوڑا ہے ہم مضبوطی کے ساتھ جمے رہے تو وہ مٹھی بھر پاکا کش لوگ کہاں تک لڑیں گے مگر صحابہ کرام کے جوش ایمانی نے کافروں کے پاؤں کھاڑ دیے ایک ایک بہادر مسلمان تنے تنہا قریش کی صفوں کو چیر کر کافروں کو واصل جہنم کر دیتا میمن اور میسرا میں ابتری پھیل گئی یہاں تک کہ جانباز صحابہ نے باطل پرستوں کے قلب فوج کو لٹ دیا پریشہ حال تہیدست اور فاخہ کش خدا پرست ٹوٹی ہوئی تلواریں پھٹی ہوئی ذرہیں مگر جوش حق نے ان میں قیامت کا زور پیدا کر دیا لبوں پر خدا کے نام کی تکبیریں اور ہاتھوں میں تلواریں اس قدر اطمینان اعتماد اور عزم و یقین کے ساتھ لڑ رہے تھے جیسے پتہ ان کے لیے مقدر ہو چکی تھی اپنی قلت تعداد کا ان کو غم ہی نہ تھا اور نہ دشمنوں کی کثرت سے ہراساں تھے ان کے حوصلے کہہ رہے تھے کہ سارا عرب بھی اگر ہمارے مقابلے میں آ جائے تو ہم ان سے بھی گد جائیں گے اور دنیا دیکھ لے گی کہ محمد رسول اللہ کے غلام موت کو کھیل سمجھتے ہیں اور حق کی حمایت میں وہ کسی بڑے سے بڑے قطرے کو بھی دھیان میں نہیں لاتے حضور عریش سے سرفروش صحابہ کی جاں بازی کے مناظر دیکھ رہے تھے مجاہدین زخم کھا کر اور زیادہ جوش کے ساتھ تلوار چلاتے پشانی کے زخم سے لہو ٹپکتا تو کوئی کوئی مجاہد القعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا کہہ کر لہو کے گگونا سے چہرے کو ارغوانی بنا لیتا و میں تڑپ کر مجاہد اپنی قسمت پر ناز کرتے کہ شیرک کا لہو زبان حال سے صاف اقرب من حبل الودید کی شہادت دے رہا ہے اور یہ بھی کہ خود سرور دو عالم ہماری سر فروشی اور جانساری کا مشاہدہ فرما رہے ہیں مبارک ہے ہمارا یہ کا خون غلطہ ہونا کفر اسلام کا مقابلہ نہ کر سکا حق کے آگے باطل کو کامیابی نہ ہو سکی حبل کے پوجنے والے خدا واحد و یکتا کے کے پرستاروں سامنے نہ جم سکے نیکوکاروں کی فتح اور بدکار اور فاسقوں کو شکست ہوئی قریش کا غرور ٹوٹ گیا نسلی فقر اور آبائی عظمت کے پرچموں کو سر نگو ہونا پڑا ابو جہل نے ذلت کے ساتھ کاک پر دم توڑ دیا اتبا زخموں کی تاب نہ لا کر جہنم کی طرف چل دیا اور شیبا نے کراہتے ہوئے جان دے دی سرداروں کے قتل نے رہ سہ کافروں کی ہمتیں پست کر دی وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان ہماری صفیں الٹ دیتے ہیں اور ہمارے بہادر ان شیروں کے آگے لومڑیوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اگر ہم نے شکست قبول نہ کی تو ہم میں سے شاید ایک آدمی بھی زندہ نہ بچے گا ان مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں جوانوں کا تو پوچھنا ہی کیا کم سن سپاہی جن کی پوری طرح مسے بھی نہیں بھیگی نہایت بے باقی اور جوش کے ساتھ تلوار چلا رہے ہیں اپنی شکست اور فوج کی اب کا رنگ دیکھ کر کفار نے ہتھیار ڈال دیے ہار مان لی تلواروں کو زمین پر پھینک دیا نیزوں کی یعنی نیچی کلی ترکشوں کو الٹا لٹکا دیا پر غرور ہوٹوں پر ذلت کی مہر لگی تھی مگر قموشی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ ہم شکست قبول کرتے ہیں اب ہم تمہارے رحم و کرم پر ہیں جیسا چاہے سلوک کرو ہم تمہیں مٹانے کے ارادے سے آئے تھے مگر کیا کریں قسمت نے یاوری نہ کی فوج کی کثرت اور اصلاح کی بہتات کے باوجود ہمیں ناکامی ہوئی ہمارے بہادروں نے بزدلی نہیں دکھائی وہ خوب جوش کے ساتھ لڑے سرداران قریش نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تیغ زنی کی لیکن میدان تم مسلمانوں کے ہاتھ رہا ہم تمہیں کمزور زلیل پاخا کش اور بے سہارا سمجھتے تھے مگر ہمارے تمام اندیشے غلط ثابت ہوئے تم تو سبات عزم کا کوہ گرا نکلے کاش یہ ذلت ہمیں دیکھنی نصیب نہ ہوتی اور ابو جہل و شیبہ کے برابر ہماری لاشیں بھی پڑی ہوتی